اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ رب العالمین نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کہ کٹ مروں میں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہم ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے انشاءاللہ کہہ دیں آپ بھی کہہ دیں ہم ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے حضرات علماء کرام میں تو ایک طالب علم ہوں اسٹیج پر ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں ان کے سامنے بیان کرنا مناسب بھی نہیں اور کھڑے ہونا بھی ویسے بھی میں کام رہا ہوں کیونکہ ہمارے اساتذہ موجود ہیں لیکن میں اس نیت سے کھڑا ہوا ہوں کہ اپنے اساتذہ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اگر کوئی غلطی ہوگی کوئی کمی کتئی ہوگی تو میری اصلاح فرما دیں گے حضرات گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علی اسمان میرے بہت سارے نام ہیں آنا محمد میرا ایک نام محمد ہے وہ آنا احمد فرمایا میرا ایک نام احمد ہے وہ ماہی فرمایا میرا ایک نام ماہی ہے اللہ حضرات گرامی آگے حدیث کی تشریح بیان کرنے سے پہلے ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار نام بتائے گئے ہیں لیکن اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ وسلم کے چند اسماء مبارک کا تذکرہ موجود ہے سب سے پہلا نام آگا فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے محمد کس کو کہتے ہیں عام سادہ زبان کے اندر جس کی رب تعریف کرے اور جس کی جگ تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں سبحان اللہ ڈھیلی ڈھیلی اور بلند باز ہے ہمارے یہ اکاڑا کے مبلغ مجاہد مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا وہ آپ کے سامنے بڑا مجاہدانہ بیان کر رہے تھے تو آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے تو کم از کم یہ مجاہدوں کا مجمع ہے یہ ختم نبوت کے اشاق کا مجمع ہے یہ جو آقا کے ساتھ پیار کرتے ہیں جو آقا کے نام پہ اپنی جانیں لٹواتے ہیں جو آقا کے تحفظ کی خاطر آقا کی ناموس کی خاطر اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کروا دیتے ہیں تو حضرات آج ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے اور ہمارے دشمن جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم آقا کے سچے غلام ہیں ہم آقا کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں آج ہم یہ بتانے کے لیے ہیں تو آپ جو مقرر حضرات آئے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں تعاون کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیسے دیں تعاون یہ ہے کہ آپ ان کو داد دیں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ کہیں اور آپ کی سبحان اللہ یہ خطیب کے لیے آپ کی سبحان اللہ جو یہاں مبلغ بولے گا اس کے لیے یہ پٹرول کی حیثیت رکھتی ہے آپ پٹرول ڈالیں گے تو مبلغ زیادہ بولیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بے شمار نام ایک نام کیا ہے انا محمد آپ آقا فرماتے ہیں میرا ایک نام محمد ہے اور فرمایا وانا احمد میرا ایک نام احمد ہے احمد کس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی کیبریائی بیان کرے اللہ کی بڑے بیان کرے اس کو احمد کہتے ہیں تو حضرات گرامی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی کیبریائی دنیا کے اندر بیان کرنے والا کوئی نہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے اور فرمایا وان الماہی ماہی میرا ایک نام ماہی ہے ماہی کس کو کہتے ہیں فرمایا ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا ختم کر دینے والا فرمایا اللہ یمح اللہ بالکفرا حضرات گرامی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کفر و شر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی دنیا شر کے اندر مبتلا تھی جب آپ آئے تو جو کفر و شر کے اندھیرے تھے وہ روشنی اور اجالوں میں تبدیل ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کفر کو مٹا دیا شرک کو مٹا دیا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ایک نام ماہی بھی رکھا ہے اور فرمایا وان الحاشر میرا ایک نام حاشر ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام وسلام وہ سفارش کرنے سے عذر کریں گے اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کرتا لیکن میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں وہ راستہ کیا ہے ایتو محمدہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جائیے تو سارے کے سارے لوگ جب آقا کے قدموں کے اندر جمع ہوں گے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ایک حاشے بھی رکھا ہے اللہ دی یحشر الناس والا قدمیا سارے کے سارے لوگ جب آپ کے قدموں کے اندر جمع ہوں گے قیامت والے دن تو اس وجہ سے آپ کا ایک نام حاشر بھی رکھا اور فرمایا وَأَنَ الْعَاقِبِ میرا ایک نام عاقب ہے عاقب کس کو کہتے ہیں آپ حضرات بھی نام رکھتے ہیں اپنے بیٹوں کا آپ میں سے بھی کسی کا نام عاقب ہوگا تو آج عاقب کا معنی سن لیجئے عاقب کا معنی کہیں باہر باہر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے خود آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان در فشا اس کی تشریح اور اس کی وضاحت فرما رہی ہے آقا نے فرمایا وَأَنَ الْعَاقِبِ میرا ایک نام عاقب ہے عاقب کس کو کہتے ہیں وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب آپ کا معنی آخری ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی تھے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ایک نام عاقب رکھا ہے حضرات گرامی یہ جتنے نام احادیث اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے نام اگر ہم غور کریں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نہیں ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب دامت برکات کیسے تشریح آپ کو وہ بتائیں گے میں تو ان کا ایک شاگرد ہوں تو یہ سارے کے سارے نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہیں اور حدیث کے اندر یہ ایک ایک اور بات کی بھی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ اور ہم میں سے بھی وہ مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے وہ قادیانیوں کو آمدی کہہ دیتے ہیں وہ قادیانی کو کیا کہتے ہیں بولو یار بولتے نہیں ہو بلند سے بولو وہ قادیانی کو کیا کہتے ہیں آمدی کہتے ہیں تو کیا خیال ہے ان کو آمدی کہنا چاہیے ان کو آمدی کہنا چاہیے وہ لوگ اپنے آپ کو آمدی کہلوائیں اور ہمارا مسلمان گریجویٹ پڑھا لکھا اگر اس کو بھی پتہ چل جائے تو وہ کہتا ہے یہ فلانا آمدی ہے حالانکہ ان کو آمدی نہیں کہنا چاہیے ان کو مرزئی اور قادیانی کہنا چاہیے محمدی بھی ہم ہیں آمدی بھی ہم ہیں ہم محمد کے بھی غلام ہیں ہم احمد کے بھی غلام ہیں تو لہذا ہم مسلمان احمدی بھی ہوئے اور محمدی بھی ہوئے حضرات گرامی آخر میں ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی وہ ایک دن کہیں سے بیان کر کے آئے اسٹیشن پہ بیٹھے گاڑی کو بھی دیکھتی تھی یہ واقعہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑی نصیحت رکھتا ہے اور ہمیں ایک سبق اور درس دیتا ہے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت مولانا جلندری رحمہ اللہ تعالی اسٹیشن پہ آئے بیٹھے تو دیکھا کہ ابھی ٹرین کا وقت نہیں ہوا ابھی ٹائم باقی ہے تو دل کے اندر خیال آیا چلو یہ جو ہوٹل والا ہے کھوکھے والا ہے جاؤں اس سے چائے پی لوں اور چائے پینے کے لیے بہانے گئے اور ان کو اپنا تعارف کرایا فرمایا میرا نام محمد علی جلندری ہے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نمائندہ ہوں اگر کہیں کوئی مرزائی کوئی قادے نے یعنی کوئی شرارت کرے کوئی لٹریچر تقسیم کرے کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے تو تو نے مجھے اس اڈیس پہ خط لکھ دینا ہے میں اپنے مبلغ کو بھیجوں گا وہ آ کے اس فتنے کے خلاف اور جو یہ جو مربی جو سازیں پھیلائیں گے وہ ان کو ناکارہ بنائیں گے وہ ان کے خلاف کام کریں گے تو حضرت جلندی رحمہ اللہ نے یہ کہا اور بیٹھ گئے تو حضرت چلے گئے ٹھیک سات سال بعد اس کھوکھے والے کا خط آ گیا کتنے سال بعد سات سال بعد وہ کھوکھے والا مسلمان وہ ہوٹل والا مسلمان خاص جو بھی مسلمان ہو جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر وہ تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تو ٹھیک سات سال بعد اس چائے والے کا خط ملتان دفتر کے ایڈریس پہ آیا اور اس نے لکھا کہ فلاں علاقے کے اندر وہ کادین شرارت کر رہے ہیں تو مبلک کی ضرورت ہے تو حضرت نے وہاں مبلک بھیجا اور اس فتنے کا تعاقب کیا فتنے کا نیت کا تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ واقعہ یہ کیا درخ دیتا ہے کہ ہم کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں ہم آقا کے ساتھ پیار و محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرا تعلق قادیانوں کے ساتھ میں محب رسول میرا اٹھنا بیٹھا قادیانوں کے ساتھ میں عاشق رسول میرا اٹھنا بیٹھنا میری دوستی مردائیوں کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرات گرامی یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ تھوڑا سا بھی وقت مل جائے تو آقا کی ختم نبوت کی دعوت دو آقا کی ختم نبوت روت کی کیا کرو دعوت دو کیا خیال ہے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے حضرات گرامی میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ اپنے اس وقت کو قیمتی بناؤں گا اور ختم نبوت کے متعلق دعوت دوں گا کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دعوت کے صرف دو الفاظ ہیں کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے آخر نبی اور آخر رسول ہیں آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے دجال ہے کذاب ہے اس کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مرزائی چونکہ یہ آقا کی ختم نبوت کے دشمن ہیں لہذا ان سے بچا جائے یہ چند الفاظ اگر ہم یاد کر لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اس دعوت کو جاری کر دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دعوت دیں تو خدا کی قسم دنیا کے اندر قادیانت کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں آپ ساتھ بھی تیار ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا اور جو کچھ بیان کیا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے